اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے پیروں پر چڑھی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کے منہ کے قریب پہنچ گئی گلیور جھکا اور دیکھا کہ یہ ایک چھ انچ کا انسان تھا جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا آہستہ آہستہ بہت سے دوسرے بھی اسی طرح اس کے اوپر چڑھ گئے خوف اور حیرت کی وجہ سے گلیور نے ایک چیخ ماری اور اوپر چڑھے ہوئے بونے نما انسان گھبرا کر نیچے گرے مگر جلد ہی دوبارہ اس کے اوپر چڑھ گئے کوشش کر کے گالیور نے اپنے ہاتھ اور بالوں کی رسی کو ڈھیلا کر لیا مگر اسی وقت اس نے کی آواز سنی اور بہت سے تیر اسے لگے جس پر اس نے بہت تکلیف محسوس کی گلیور نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر جیسے جیسے اس کی کوشش تیز ہوئی تیروں کی بچھاڑ میں بھی اضافہ ہوا اور اس کی تکلیف میں بھی چنانچہ اس نے ہلنا جلنا بالکل بند کر دیا تاکہ تیر چلنے بند ہو جائیں ایک سٹیج بنایا گیا اور اہمیت کے حامل ایک شخص سردار ہرگو نے اس پر چڑھ کر گلیور سے طویل خطاب کیا اپنی تقریر سے پہلے تین مرتبہ اس نے بلند آواز سے کہا لنگرو ڈی ہاں جس پر میری بائیں جانب کی رسیاں کاٹ کر مجھے سیدھی طرف دائیں جانب دیکھنے کے قابل بنا دیا گیا ہر گو کی تقریر کا کوئی لفظ تو اسے سمجھ نہ آیا مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ اس میں دھمکی بھی ہے اور ہمدردی بھی گلیور نے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ بھوکا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور ایک سو چھوٹے آدمی گلیور کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے منہ میں روٹی اور گوشت ڈالتے رہے گوشت خود ذائقہ اور مختلف قسم کا تھا مگر بہت ہی چھوٹا میں نے ذائقہ مشروب بھی پیا وہ لوگ گلیور کی اس قدر خوراک کو دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے ایک افسر نے اسے بادشاہ کا حکم نامہ دکھایا اور شہر کی طرف اشارہ کیا کہ بادشاہ کے حکم سے گلیور کو وہاں ایک قیدی کے طور پر لے جایا جائے گا ایک اچھے مرہم سے گلیور کے جسم کی مالش کی گئی جس سے تیروں کا درد ختم ہو گیا اور گلیور بے ہوشی کی اس دوا کی وجہ سے جو کہ اس کے کھانے میں ملا دی گئی تھی گہری نیند سو گیا نیند سے جاگنے پر اس نے محسوس کیا کہ وہ ابھی بھی بندھا ہوا ہے مگر اب زمین کے بجائے ایک پلیٹ فارم نما چیز پر لیٹا ہوا تھا چند انچ اونچی اور چار فٹ لمبی ٹرالی تیار کی گئی تھی جسے وہاں کے بادشاہ کے پندرہ سو بہترین گھوڑے کھینچ رہے تھے اور گلیور کو پلیوں کی مدد سے اس پر لٹا کر اور باندھ کر شہر کی طرف رواں دوا تھے جو آدھے میل دور تھا دوسرے دن جب وہ شہر پہنچا تو بادشاہ اپنے درباریوں اور ہزاروں عوام کے ساتھ اس پہاڑ نما انسان کو دیکھنے آیا گلیور کو رکھنے کا انتظام ایک پرانے مندر میں کیا گیا جس کے دروازے چار فٹ اونچے اور دو فٹ چوڑے تھے یہ اینشنٹ ٹیمپل اس کنگڈم کا سب سے بڑا قلعہ تھا جہاں میرے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا اصل میں سوئفٹ تنزیہ ویسٹ منسٹر ہال کو مندر سے تشبیح دے رہا ہے جہاں اہم افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا گلیور کو اب صرف ایک زنجیر سے قابو کیا گیا تھا جو چھ فٹ لمبی تھی اب وہ ورزش کر سکتا تھا اور چل پھر سکتا تھا بادشاہ خود بھی گلیور کو دیکھنے وہاں آتا اور اس کے لیے کھانے کا حکم دیا ہز امپیریل میجسٹی مجھ سے کئی بار مخاطب ہوئے میں نے بھی علی جناب کو جواب دیے مگر ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا میں نے ادا سے پہچان لیا کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ پجاری اور وکلا بھی آئے تھے انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے وہ تمام زبانیں استعمال کی جو کہ میں کر سکتا تھا high and low Dutch Latin French Spanish Italian and lingua franca مگر کوئی بھی انہیں سمجھ نہ آئی بادشاہ سلامت کے حکم سے میرے لیے جو کھانا لایا گیا وہ بیس چھکڑوں پر لدا ہوا تھا ایک مرتبہ بادشاہ کے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے گلیور سے بہت بدتمیزی کی اور اس پر تیر بھی پھینکے مگر وہاں کے محافظوں نے چھ سب سے زیادہ شرارتی لوگوں کو باندھ کر گلیور کے قریب کر دیا پانچ کو گلیور نے اپنی جیب میں رکھا اور چھٹے کو اس طرح اپنے منہ کے قریب لے گیا جیسے کھا جائے گا پھر اپنا چاقو نکالا تمام لوگ اور محافظ پریشان تھے مگر گلیور نے اس چاقو سے ان کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کر دیا اور باقی بھی اسی طرح آزاد کر دیے گئے میرے اس طرز عمل سے سب لوگ بہت خوش ہوئے اور میرے لیے ایک اچھی رائے قائم کر لی گئی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے گلیور کے مستقبل کے بارے میں مشورہ کیا چند نے مار ڈالنے کو کہا مگر اس کی لاش سے شہر میں بیماریاں پیدا ہو سکتی آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ روزانہ صبح قریبی دیہات سے گلیور کے لیے چھ گائیں اور چالیس بھیڑیں ہمراہ وافر مقدار میں روٹی اور شراب بھی بھیجی جائے گلیور کا کھانا وہاں کے کم سے کم ایک ہزار سات سو چوبیس سترہ سو چوبیس لوگوں کے برابر تھا جب گلیور ان کی زبان سمجھنے لگا تو اسے پتا چلا کہ پوٹ کے باشندے اپنے ملک اور ایک قریبی ملک کو تمام دنیا سمجھتے تھے اور یہ کہ گلیور چاند یا کسی ستارے سے گرا ہے اس زمین پر اتنی بڑی مخلوق ممکن ہی نہ تھی انہوں نے گلیور کی کہانی پر یقین ہی نہ کیا گلیور نے بادشاہ سے اپنے آزاد ہونے کی درخواست کی جس پر اسے کہا گیا کہ اور اس کے اچھے طرز عمل پر ایسا کیا جا سکتا ہے بادشاہ کے حکم پر اس کی تلاشی لی گئی اور پستول گولیوں اور تلوار کے علاوہ باقی اشیاء اسے واپس کر دی گئیں اس کی آزادی میں اس کے اچھے طرز عمل نے بہت کردار ادا کیا اور درباری عوام اور فوج نے اس کی آزادی کی حمایت کی بچے اس کے بالوں میں چھپن چھپائی کھیلتے اور وہ آدمیوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں کھیلنے کا موقع دیتا گلیور ان کی زبان بھی سیکھنے لگا اس نے بادشاہ کے کہنے پر لوگوں کے رسے پر چلنے کا مظاہرہ دیکھا اعلی منصب کے لیے رسوں پر چل کر دکھانا لازمی تھا اس دوران لوگ رسوں سے گرتے اور مرتے مرتے بچے ایک اور کھیل میں بادشاہ کی چھڑی کے نیچے سے لوگ گزرتے اور انعام کے طور پر نیلے سرخ اور سبز رنگ کے دھاگے حاصل کرتے در حقیقت گلیور یعنی سوئفٹ تنقید کر رہا ہے انگلستان کے اداروں کی کہ وہاں پر بھی ایسی ہی کارکردگی دکھانے والے کو انگلش کنگ کی طرف سے اہم منصب دیے جاتے تھے یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈاٹ کوم کی ممبر شپ حاصل کریں جہاں سینکڑوں تراجم آڈیو اور ٹیکسٹ میں موجود ہیں آپ کا شکریہ